عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نے سفیان سوری سے عرض کیا بلا شبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے جب وہ حدیث بیان کرتا کرتا ہے ہے ہے تو بڑی بات کیا آپ کی رائے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں کہ اس سے حدیث نہ لو سفیان کہنے لگے کیوں نہیں عبداللہ نے کہا پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ یہ بھی کہتا اس سے حدیث نہ لو ہم سے محمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا کہا میرے والد نے کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا یہ عباد بن کثیر ہے تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 38